Uh... ابتدا میں حدیث پڑھنے نسائی اور حصہ ختم ہوتا ہے اسے وہ بیدار کر اٹھے آپ کو حضرات عالمہ احمد ابو طالب Gracias. میری تو ملاوٹ کے ساتھ ڈھونڈنے والے سارے قسم اگر مجھے یہ خیال اللہ ہر بار نعمت پورا کرتا کیا اثر عرض کرتے ہیں باقی میں کل اقرض

اللہ ان کے کائنات میں کچھ لوگ بڑی شان بڑے مقام والے اور ایسے ہی بلند بالا لوگوں میں وہ ہیں جو قرآن والے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قرآن کریم میں تدبر کرنے والے قرآن کریم پر عمل کرنے والے اور حضرات